ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عکاز مجنا اور ظلمجاز زمانے جاہلیت کے بازار میلے تھے اس لیے اسلام کے بعد موسم حج میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے وہاں کاروبار کو برا سمجھا تو آیت نازل ہوئی کہ تمہیں اس بارے میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے پروردگار کے یہاں سے تلاش معاش کرو یعنی موسم حج میں تجارت کے لیے مذکورہ منڈیوں میں جاؤ صحیح بخاری حدیث پانچ سو انیس